السلام علیکم introduction to public administration management کا یہ چونتیسواں یا تھرٹی فورتھ لیکچر ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ پڑھ بھی رہے ہوں گے اور دوسرے کام بھی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوں گے لاسٹ ٹائم جو ہم نے ٹاپک کور کیا تھا اور ادھورا پورا مکمل نہیں ہوا تھا اس کو شروع کیا تھا وہ تھا لیڈرشپ کا لیڈرشپ کی جو ہم نے بات پچھلے لیکچر میں کی تھی وہ یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ جو لیڈرشپ لیڈر اور لیڈرشپ کو ڈیفائن کیا تھا ڈفرینشیٹ کیا تھا اور پھر یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ لیڈرشپ جو عام طور پہ کانسیپٹ ہے کہ لیڈرز آر بورن تو دوسری طرف یہ یہ بہت کلاسیکل ٹریڈیشنل پرانا ویو ہے کہ لیڈرز آر بورن لیکن یہ بھی ایک ویو ہے اور ماڈرن ویو ہے کہ لیڈرز uh, جو ہیں دے آر ناٹ بورن کا کانسیپٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ جو لیڈرز ہیں people can be managers can be made leader they can be train to become a leader they can acquire leadership qualities یعنی اگر یہ پتا ہو کہ لیڈرشپ کی uh, کوالٹیز کیا ہیں لیڈر کی تو وہ ایکوائر کی جا سکتی ہیں وقت کے ساتھ وہ سچویشن کریٹ کی جا سکتی ہے جس میں لیڈرز پیدا ہوتے ہیں لیکن پھر بھی جب ہم نے یہ بات کی تھی کہ افیکٹو اور ان افیکٹو لیڈرز کیا ہوتے ہیں تو اس وقت بھی یہ بات سمجھنے کی کوشش کی تھی اور ریسرچ نے یہ اسٹیبلش کیا ہے ایکسکیوز می کہ لیڈرز جو ہیں وہ جو لیڈرز ہوتے ہیں یا افیکٹو لیڈرز ہوتے ہیں وہ ان کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں اور وہ کوالٹیز یا ٹریٹس کہہ لیں یا کیریکٹرسٹکس کہہ لیں یا ایٹریبیوٹس کہہ لیں تو ان کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ چند ایک ہم نے انلسٹ کی تھی لاسٹ ٹائم اور اس میں سے جو سب سے چند تین اہم کی تھیں کہ leaders are very clear about their vision یا they are very clear about their goals they are very much committed and ایک جو تیسری اہم بات تھی کہ دے انڈرسٹینڈ ہیومن بہیویئر یعنی انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہیومن بہیویئر جو ہے اس میں ان کی ایک وہ اس کو سمجھتے ہیں انڈیویجولس کی پرسنالٹیز کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق وہ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ کام کرے تو ہم بات جو ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی وہ تھی کہ لیڈرشپ جو لیڈر ہیں ان کی کوالٹیز کیا ہیں اور افیکٹو اور ان افیکٹو لیڈرس کیا ہوتے ہیں ایک کوالٹی جو ہے جس کا میں ذکر لاسٹ لیکچر میں نہ کر کر سکی وہ ایک کوالٹی جو ہے یا ٹریڈ کہہ لیں وہ ہے ٹرسٹ اگر لیڈر کوئی بھی مینیجیریل لیڈرشپ میں ہو یا نیشنل یا انٹرنیشنل تو ٹرسٹ کی کوالٹی جو ہے that the followers must trust the leader تو آج ہم جو مزید لیڈرشپ کے کانسیپٹ کو مزید سمجھیں گے اور اس کو مزید الیبوریٹ کریں گے تو آج ہم یہ دیکھیں کہ آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ میں لیڈرز جو ہیں ان کے کیا مختلف تھیئریز جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں اور لیڈرشپ رولز کی بات کریں گے تو اس سے پہلے کہ میں مزید آپ کو ایکسپلین کروں تو آج کے لیکچر کا اوور ویو دیکھتے ہیں تو آج کے لیکچر میں آج ہم دیکھیں گے کہ لیڈرشپ فنکشنز کیا ہوتی ہیں یعنی کیا فنکشنز ہیں جو لیڈر کو پرفارم کرنی ہوتی ہیں یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جس کانٹیکسٹ میں لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں وہ ایک آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ ہے اور ہم مینیجرز یعنی مینیجیریل لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں that manager has to lead a group of people the managers have to lead a team a group of people working in the organization اس میں جو اہم رول مینیجیریل لیڈرشپ کے کانٹیکسٹ میں ایک مینیجر کو پرفارم کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ لیڈرشپ اسٹائلس ہیں اور آج ہم لیڈرشپ اسٹائلس کو بھی دیکھیں گے کہ لیڈرشپ اسٹائلس کون کون سے مینیجیریل لیڈرشپ سٹائلز ہیں اور کس طرح سے ان کا ریلیشن شپ جو ہے فنکشن سے اس کا کیا ریلیشن شپ ہے پھر کچھ تھیئریز دیکھیں گے جو مختلف لوگوں نے ریسرچ کی ہے اور لیڈرشپ سٹائلز کے بارے میں بتایا ہے آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ میں تو اس کو بھی دیکھیں گے پھر لاسٹ ان دی اینڈ ہم دیکھیں گے کہ امپورٹنس کیا ہے لیڈرشپ کا مینجمنٹ uh, کے ریفرنس سے تو یہ آج کے ہے and let's first start with the leadership functions leadership functions جو ہیں جیسے آپ سلائڈ پر دیکھ رہے ہیں دو طرح کے کسی بھی مینیجیریل لیڈر کو یعنی مینیجرس کو جو ہے جو آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ ان ہیرارکیکل سچویشن ان کو دو اہم جو ہے فنکشنز لیڈرشپ فنکشنز جو ہیں وہ پرفارم کرنی ہوتی ہیں ایک لیڈرشپ فنکشن جیسے آپ دیکھ رہے ہیں it is called problem solving leadership function یا ٹاسک ریلیٹڈ جس کو کہتے ہیں لیڈرشپ فنکشن نا ٹاسک ریلیٹڈ کوشچن آئے گا کہ ٹاسک ریلیٹڈ کیا ٹاسک ریلیٹڈ وہ لیڈرشپ uh, فنکشن ہے جو uh, جس کام کے حوالے سے جو اس مینیجر کی ذمہ داری ہے اس کام کے حوالے سے جو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں یا مسائل نہیں یا اس میں کوئی فیلئرز یا سکسیسز ہیں اس اس کو جو ڈیل کرنا ہوتا ہے کسی بھی مینیجر کو اپنے کام سے متعلق اس کو وہ فنکشنز جو ہیں پرفارم کرنی ہوتی ہیں تو ایک تو یہ پہلی اہم فنکشن لیڈرشپ فنکشن ہے کہ ٹاسک ریلیٹڈ پرابلمز جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے صرف یہی نہیں کہ جس وقت وہ پرابلم آئے تو اس کو اس وقت سالو کیا جائے اس میں بہت اہم چیز یہ ہے کہ ایک اچھا مینیجیریل لیڈر ہونے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ پہلے سے کچھ فورس ہی کر سکیں کہ اس کام میں کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ان کو مسئلہ پہلے سے کریٹ ہونے سے پہلے اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے دوسری جو اہم فنکشن کسی بھی مینیجر کو یا لیڈرشپ جو فنکشن پرفارم کرنی ہوتی ہے the second relates to the group maintenance اور سوشل فنکشن گروپ مینٹیننس اور سوشل فنکشن جیسے آپ سلائڈ پر دیکھ رہے ہیں یہ وہ فنکشن ہے کیونکہ جب ہم اداروں میں لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو سکتی ہے اور کسی کو کسی سے شکایت ہو سکتی ہے آپ یہ دیکھیے کہ جب ایک سے زیادہ لوگ ہوں اور گھروں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا فرینڈز میں بھی دیکھا ہوگا جب بہت سارے لوگ ہوں ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کچھ گریوینسز کچھ اختلافات اختلاف رائے جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں اچھا تو مینیجر کے لیے اس طرح کی سچویشن جو ہے جب لوگوں میں زیادہ گریوینسز یا ڈفرینسز ہوں تو ان کو حل کرنا جو ہے یا ان کو سالو کرنا جو ہے بہت اہم ہوتا ہے اور وہ اس لیے اہم ہوتا ہے کہ اگر گریوینسز زیادہ دیر تک رہیں تو وہ افیکٹ کرتی ہیں کام کو تو جو مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں کام کے دوران جو پیدا ہو جاتی ہیں ان کوشش ہونی چاہیے کہ وہ مس مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں وہ جلد جو ہے دور ہو جائیں تاکہ وہ کام پہ اثر انداز نہ ہو تو دو اہم فنکشنز جو ہیں کسی بھی مینیجیریل لیڈر کو یا لیڈرشپ فنکشنز جو ہیں پرفارم کرنی ہے وہ یہ کہ گروپ کو اکٹھا رکھنا ہے ان کی مس انڈرسٹینڈنگز دور کرنی ہے ان کے جو آپس کے پرابلمز ہیں ان کو دور کرنا ہے تاکہ جو گروپ ہے وہ مینٹین رہے گروپ اکٹھا رہے یہ نہ ہو کہ گروپ بکھر جائے اور کام نہ ہو اور دوسرا یہ کہ کام سے متعلق جو بھی مسائل پیدا ہوں ان کو بر وقت جو ہے حل کیا جائے تاکہ پرابلمس کی وجہ سے یا کسی بھی چیز کی کمی یا نہ ہونے کی وجہ سے کام جو ہے وہ ڈیلے نہ ہو تو یہ دو اہم فنکشنز لیڈرشپ کی جو ہے کسی بھی مینیجر کو پرفارم کرنی ہوتی ہیں اب لیڈرشپ فنکشنز کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ دوسرا کیا رول ہے جو مینیجر کو پرفارم کرنا ہوتا ہے دوسرے جو اہم ہے جس کو کہتے ہیں لیڈرشپ سٹائلز اب لیڈرشپ سٹائلز جو ہیں جیسے کہ آپ ورڈ اسٹائل سے بات سمجھ آ رہی ہے دو سٹائلز جو ہیں بڑے ہی نون یا کیوں کہہ لیں کہ جن پہ ریسرچ بہت سی ریسرچ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کیا لیڈر لیڈر جو ہے مینیجیریل لیڈر جو ہے کیا اس کا اسٹائل جو ہے زیادہ اس کا فوکس کام کے اوپر ہے یا زیادہ فوکس اس کا لوگوں کے اوپر ہے امپلائی سینٹرڈ کہہ لیں جیسے آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کیا وہ امپلائی سینٹرڈ ہے یا وہ ورک سینٹرڈ ہے اگر تو مینیجر کا سٹائل امپلائی سینٹرڈ ہے تو وہ پھر ایسے مینیجرز عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے پھر وہ کام کے اوپر جو توجہ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے یعنی یوں کہہ لیں کہ کام وہ ہمیشہ پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ امپلائی کی ایکسکیوز می امپلائی کی ویلفیئر جو ہے یا امپلائیز نے کہا کہ یہ پرابلم ہو گیا ہے تو وہ ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن اس طریقے سے کام جو ہے وہ سفر کرتا ہے لیکن کچھ مینیجرز ایسے ہوتے ہیں یعنی دوسری ایکسٹریم آپ یوں کہہ لیجئے جو صرف کام پہ توجہ دیتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ کام کے جو مقاصد ہیں یا جو آبجیکٹوز ہیں صرف وہ پورے ہوتے رہیں اور وہ لوگوں کا یا جو ہے پیپل سینٹرڈ کہہ لیں یا امپلائیز سینٹرڈ نہیں ہوتے تو یہ دو ایک ایکسٹریمز ہیں جو ہمیں آرگنائزیشن میں نظر آتی ہیں لیکن ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ کیا یہ ایکسٹریمز تو اس لیے بتائیں کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کیا ان دو ایکسٹریمز کے بیچ میں بھی کوئی اسٹائل ہے یعنی جو بالکل امپلائیز کے کو فوکس کرتے ہیں یا جو بالکل کام کو فوکس کرتے ہیں ان کے درمیان میں بھی کوئی ایسا اسٹائل ہے جو اس دونوں ایکسٹریمز کو بیلنس کرے اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے دو ریسرچز یہ کام بہت پرانا ہے ٹینن بام اور شمٹ جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ دونوں نام دو ریسرچرز کے ہیں ان دو ریسرچرز نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی کہ جو امپلائی سینٹرڈ سٹائل ہے اور جو ورک سینٹرڈ یا بعض کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کو پروڈکشن سینٹرڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پروڈکشن زیادہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتی ہے تو یہ ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن آپ یوں کہہ لیں اسے کہ یہ ورک سینٹرڈ اسٹائل ہے یا پیپل سینٹرڈ اسٹائل ہے تو جیسے آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگرچہ ٹینن بام اور شمٹ جو تھے دونوں ریسرچرز یہ ریسرچ جو تھی سکسٹیز میں ہوئی لیکن یہ اتنی اس کی جو ریزلٹس تھے یا اس کے جو اپلیکیشن اور پھر اس کو جب آرگنائزیشنز میں اپلائی کیا گیا اور سمجھنے کی کوشش کی گئی تو یہ اس کے ریزلٹس اتنے امپورٹنٹ اور یوزفل تھے اداروں کے لیے کہ اس کو آج بھی جو ہے اپلائی کیا جاتا ہے اور لیڈرشپ سٹائل کو سمجھنے کے لیے ٹینن بام اور شمٹ کا جو ماڈل ہے اس کو اینالائز کیا جاتا ہے تو جو چیز انہوں نے کہی اگرچہ یہ دونوں ریسرچرز خود اس بات کے اوپر ان کا اپنا یہ ذاتی خیال تھا کہ بہتر سٹائل جو ہے کسی آرگنائزیشن میں لیڈرشپ کا وہ سٹائل ہے امپلائی سینٹرڈ لیکن اس کے علاوہ کہ امپلائی سینٹرڈ تو اس کو انہوں نے پریفرنس دی اور کہا یہ ایک بہتر سٹائل ہے لیکن ان کا خیال تھا اور ان کی ریسرچ نے یہ شو کیا کہ تین مختلف فورسز ہوتی ہیں جو اثر انداز ہوتی ہیں اس چیز پر کہ کون سا سٹائل جو ہے کوئی بھی مینیجر جو ہے وہ اپنائے گا تو تین اہم فورسز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی جو کسی بھی مینیجیریل لیڈرشپ سٹائل پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ان سے یہ ڈٹرمن ہوتا ہے کہ ایک پرٹیکولر مینیجر اپنے ادارے میں اپنی آرگنائزیشن میں کون سا خاص سٹائل جو ہے وہ اپنائے گا تو وہ تین فورسز جن کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا وہ کچھ یوں تھیں پہلی فورس جس کا ذکر کیا یا پہلی قوت جو اثر انداز ہوتی ہے کسی بھی مینیجر کے اسٹائل پر وہ ہوتی ہے دی پرسنل بیک گراؤنڈ آف دی دیٹ پرٹیکولر مینیجر دا فورسز دیٹ دی مینیجر از انفلوئنسڈ بائی ہم سیلف اور ہر سیلف اور اٹ سیز از دیٹ دی فورسز وچ بلونگ ٹو اے مینیجر ہم سیلف اور یہ فورسز کیا ہیں یہ فورسز ہیں کہ کسی بھی مینیجر کی اپنی کتنی نالج ہے یعنی نالج یہاں ایک تو جنرل نالج کی آپ بات کر لیں کہ کتنا نالجبل ہے لیکن یہاں پہ نالج کا سے مقصد کہنا ہے وہ نالج ہے جو کسی بھی مینیجر کے کام سے متعلق ہے یعنی کوئی مینیجر کتنا اپنے کام کو جانتا ہے یعنی اس کے وہ ٹیکنیکل ایسپیکٹس جو ہیں اس کام کے ان کو وہ کتنا سمجھتا ہے اور اس میں اس کے علاوہ جو اس کی دوسری نالج کی وسعت ہے وہ کتنی ہے دوسری اہم چیز اس میں یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے بیک گراؤنڈ سے مقصد یہ ہے کہ اس کی ایجوکیشنل کوالیفکیشن کیا ہے اور اس نے کہاں سے تعلیم حاصل کی اور فیملی بیک گراؤنڈ وغیرہ وغیرہ یعنی یہ تمام چیزیں بھی جو ہیں اس کے اسٹائل پر اثر انداز ہوتی ہیں پھر اس کے تجربات کیا ہیں تو یہ تمام چیزیں جو جو پہلی قوت ہے جو یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ مینیجر کا لیڈرشپ اسٹائل کیا ہوگا وہ اس کی ذات سے متعلق ہوتی ہیں اور اس میں دو چیزیں شامل ہیں اس کے اپنی تجربات جو کام سے متعلق ہیں اور یہ کہ اس کی پرسنل جو ہے وہ کیا نالج اور ایکسپیرئنس اور بیک گراؤنڈ کیا ہے تو دوسری فورس جو کسی بھی مینیجر کے لیڈرشپ اسٹائل پہ اثر انداز ہوتی ہے the it is the force of the employees پھر دیکھیے آپ یہ بڑے کامن سینس کی بات ہے جب ہم اداروں میں کام کرتے ہیں تو ہمارا اسٹائل جو ہے یا جو ہمارا یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا جو بھی انداز ہے اور آپ اگر اپنی ذاتی زندگی میں اس کو ایکسپیرئنس کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ کو میں یہ آپ کو صرف مثال سمجھانے کے لیے دے رہی ہوں it's a very small example personal which you can experience it yourself وہ یہ ہے کہ اگر ایکسکیوز می اگر آپ کو کوئی رسپیکٹ سے بلائے گا تو یقیناً آپ کا ریسپانس امیجیٹلی اتنا ہی فل ہوگا اور جس طرح سے آپ کسی کو ایڈریس کریں گے مخاطب کریں گے تو آپ یا آپ کو کوئی جس طرح سے مخاطب کرے گا تو آپ کا امیجیٹ ریسپانس بھی اسی طرح سے ہوگا تو یہاں پہ یہ بات جو ٹیننٹ بام اور شمٹ نے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ جو امپلائیز کی بیک گراؤنڈ ہوگی یا جو امپلائیز کی اپنی نالج ہوگی یا جتنا کام وہ خود جانتے ہوں گے اسی وہی افیکٹ کرے گا کہ مینیجر جو ہے وہ کتنا اس کا لیڈرشپ سٹائل اسٹائل کیا ہے یہ بات جب ہم آگے چل کے ایک ماڈل کے ذریعے اس کو فردر ایکسپلین کریں گے تو آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گی کہ اس میں کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے امپلائیز کی جو بیک گراؤنڈ ہے نالج ہے ایکسپیرئنس ہے وہ کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے مینیجیریل اسٹائل کو تیسری چیز جو ٹینن بام اور شمٹ نے آئیڈینٹیفائی کی فورس وہ تھی آرگنائزیشنل فورس یعنی organizational preferred style culture pressure of time تین جو ہے مین فورسز آرگنائزیشنل وہ یہاں پر بتائی ہیں لیکن ٹینن بام اور شمٹ نے اس کے علاوہ بھی فورسز تھیں لیکن یہ تین مین فورسز ہیں مقصد جب ہم آرگنائزیشنل پریفرڈ سٹائل کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوشچن یہ آئے گا کہ یہ آرگنائزیشنل پریفرڈ سٹائل کیا ہوتا ہے تو آرگنائزیشنل پریفرڈ سٹائل اس کو کہیں گے جو کوئی بھی آرگنائزیشن ہے اس کا ایک کلچر ہوتا ہے یعنی اس کی ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے اس کی اپنی ایک ویلیوز ہوتی ہیں کچھ نارمز ہوتے ہیں جو جس پہ لوگ سارے اگری کرتے ہیں اور اس طریقے سے بہیو کرتے ہیں یہاں پہ یہ مثال میں دوں گی کہ کچھ آرگنائزیشنز میں اسٹائل کی بات کریں تو یہ ہے کہ کچھ آرگنائزیشن آرگنائزیشنز میں بڑا ہی ایک ریلیکسڈ ماحول ہوتا ہے کیونکہ نیچر آف ورک اس طرح کی ہوتی ہے کہ جہاں پر ماحول کو ریلیکس رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے خاص طور پہ جو اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز uh, ہوتے ہیں ان کا سٹائل اگر آپ دیکھیں کام کرنے کا وہ مختلف ہوگا اور اگر یہ کہا جائے کہ D C O district coordination officer کا دفتر ہے یا پولیس کا آفس ہے تو اس کا ایک uh, ماحول کہہ لیں یا اس کا جو سٹائل ہے یا کلچر ہے وہ مختلف ہوگا جو ایک کالج یونیورسٹی یا اسکول کا ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کا ایک جو پریفرڈ اسٹائل ہے وہ ویری کرے گا جو بھی وہ آرگنائزیشن کام کرتی ہے اسی طرح سے پریشر آف ٹائم یہ ہے کہ کئی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ کام ٹائم جو ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے اور مینیجرس کو بہت اس تھوڑی مدت میں زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تو اگر ٹائم تھوڑا ہے اور اس تھوڑے ٹائم میں کچھ ڈیڈ لائنز میٹ کرنی ہے تو پھر مینیجر کا سٹائل جو ہے وہ ایک دم تبدیل ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ تین فورسز ٹینن بوم اور شمٹ کا کہنا تھا کہ یہ تین فورسز ہیں جو کسی بھی مینیجر کے لیڈرشپ سٹائل کو انفلوئنس یا افیکٹ کریں گی اور اگر یہ تین سچویشنز کو سامنے رکھا جائے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ مینیجرز جو ہیں وہ کس آ, ان کا لیڈرشپ سٹائل کیا ہے اب ٹینن بوم کے ماڈل کو جو آ, ہم ڈائگرامیٹیکلی شو کر سکتے ہیں وہ آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک ریکٹینگل ہے اور اس ریکٹینگل کو دو ٹرائی میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ جو اوپر کی ٹرائی ہے اس ریکٹینگل میں اس میں ان دونوں کے اوپر دو ایروز ہیں اور ایک ایرو جو ہے وہ شو کر رہا ہے سبارڈینیٹ سینٹرڈ لیڈرشپ اور دوسرا جو ہے وہ شو کر رہا ہے باس سینٹرڈ لیڈرشپ یعنی یہ دو ایروز ہیں اور اس سلائیڈ کو اگر آپ دیکھیں کہ اوپر کی ٹرائنگل پہ ہے use of authority by the manager یعنی مینیجر جو ہے وہ کس طرح سے اپنی اتارٹی کو استعمال کرے گا اور نچلی جو ٹرائنگل ہے اس میں ہے area of freedom for subordinates یعنی وہ ایریا جس میں سبارڈینیٹ جو ہے اپنی فریلی جو ہے وہ فیصلہ کریں گے اب آپ اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ اس میں تقریباً جو اسٹائل دیے ہوئے ہیں وہ ویری کرتے ہیں جہاں پہلا manager makes a decision and announce it اور جو لاسٹ ہے وہ ہے managers permits employees to function within limits defined by the superior یعنی یہ رینج ہے جہاں پر امپلائیز جو ہیں وہ فنکشن کر سکتے ہیں اب آپ یہ جو چیز اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ مینیجرز میک اے ڈیسیزن آپ دیکھیں ٹرائنگل کا نیرو اینڈ وہاں پر ہے اس کا مطلب ہے ایریا آف فریڈم جو ہے سبارڈینیٹس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کوئی فیصلہ خود کرنے کی یا اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی مینیجر نے خود فیصلہ کیا اور اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا لیکن دوسری ایکسٹریم ہے کہ managers permit employees to function within limits defined by superior اور اس پہ آپ دیکھیں کہ ٹرائی اینگل کا پرپینڈیکولر جو ہے اس کا بیس اور پرپینڈیکولر جو ہے وہ بالکل نائنٹی ڈگری پہ اور ایریا آف فریڈم جو ہے وہ میکسیمم ہے اب ایریا آف فریڈم ویری کرتا ہے ان سیون ڈفرنٹ اسٹائل میں اور اوپر کی ٹرائی میں آپ دیکھیں کہ مینیجر کی اتارٹی زیادہ ہے اور area of freedom for employees جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اب جب ہم نے بات کی تھی اس میں کہ ورک سینٹرڈ ہے لیڈرشپ اسٹائل یا امپلائی سینٹرڈ ہے لیڈرشپ اسٹائل تو اس میں بات وہی ہے کہ جو اسٹرائنگل اس ڈائگرام سے بھی نظر آ رہی ہے کہ سبارڈینیٹ سینٹرڈ اگر کوئی لیڈرشپ اسٹائل ہوگا تو اس میں area of freedom for the employees to participate in decision making would be greater لیکن اگر وہ باس سینٹرڈ ہوگا یا دوسرے الفاظ میں اگر وہ ورک سینٹرڈ uh, ہوگا تو area of freedom for to make decisions اور to participate in the work of the organization will be very much limited اب اس سے یہ اسٹیبلش کرنے کی uh, کوشش کی ٹینن بوم اور شمٹ نے کہ یہ اسٹائل کسی بھی مینیجر کے آرگنائزیشنز میں ویری کریں گے بٹوین دیز ٹو ایکسٹریمس اور کچھ مینیجرس اور یہ چیز ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ مینیجر کے لیڈرشپ اسٹائل پر وہ تین فورسز جو ہیں وہ افیکٹ کر رہی ہیں یا وہ انفلوئنس کر رہی ہیں اس سے یہ ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ جو ویری کرے گا کسی بھی مینیجر کا لیڈرشپ اسٹائل جو ہے وہ ویری کرے گا کہ کسی ادارے میں کسی آرگنائزیشن میں کیا اس اس کے جو ورک کی نیچر ہے وہ کیا ہے اور امپلائیز جو وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کی بیک گراؤنڈ ان کی knowledge about their own work and their working style will determine what will be the leadership style اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی جب ہم نے اس تھیوری کی بات کی تھی کہ آر لیڈرز بورن یا لیڈرشپ اسٹائلز آر ایکوائرڈ اس چیز سے کچھ آپ کے ذہن میں وضاحت ہو رہی ہوگی کہ جب اداروں میں آرگنائزیشنز میں کام ہم کرتے ہیں تو جو کام کی نوعیت ہے یا نیچر آف ورک جو ہے وہ بہت اس چیز کا تعین اس سے ہوتا ہے کہ کسی بھی مینیجر کا لیڈرشپ اسٹائل کیا ہوگا یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہیں گے کہ مینیجر جو ہے وہ کس انداز میں امپلائیز سے کام لیتے ہیں لیتا ہے یا کس طرح وہ موٹیویٹ کرتا ہے اپنے جو سبارڈینیٹس ہیں یا اپنے ساتھ جو اس کے کولیگز ہیں یا پیئرز ہیں اس ان کو وہ کس طرح سے موٹیویٹ کرتا ہے اور کس طرح سے وہ ان سے کام کرتا ہے اور ایک چیز اور بھی جو ذہن میں یاد رکھنے والی ہے کہ ایک leader in the organization organization leader has to perform aside from group maintenance and task related activities the manager has to perform the function of guidance and counselling یعنی اسے اپنے امپلائیز کو گائیڈ بھی کرنا پڑتا ہے بتانا بھی پڑتا ہے اور کاؤنسل بھی کرنا پڑتا ہے بہت سی دفعہ اگر during the process of group maintenance یہ تو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ لیڈرشپ سٹائلز کی اور لیڈرشپ سٹائلز جو ہیں وہ ریلیٹ کرتے ہیں with the behaviour of the managers in the organization اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو یہ تو بات کی کہ uh, میں کہ جو بیہیویئر ہے یا جو لیڈرشپ اسٹائل ہے کسی بھی مینیجر کا وہ ویری کرے گا according to the nature of work that one is performing لیکن ایک اپروچ اور ہے تھیوری آپ کہہ لیں اپروچ ہے وہ جس کو کہتے ہیں ہم کانٹیجنسی اپروچ اب سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کانٹیجنسی کا مطلب ہے کہ کس طرح سے سچویشن کے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ کسی کا اسٹائل آف لیڈرشپ کیا ہے اب اس میں جو عام طور پہ مثال دی جاتی ہے وہ مثال یہ ہے کہ اگر کوئی leaders could be anywhere in the organization in the team اگر کرکٹ کی ٹیم ہے تو اس میں بھی جو کیپٹن آف دا ٹیم ہے ہی از اے لیڈر یا ہاکی کی ٹیم ہے تو وہ ہاکی کی ٹیم کا جو بھی کیپٹن ہے وہ that person will be a leader there so games میں کہہ لیں اسپورٹس کی ورلڈ میں کہہ لیں یا انٹرٹینمنٹ کی ورلڈ میں کہہ لیں تو آپ کو لیڈر جو ہیں وہ نظر آئیں گے leader those who reach the top those who are really motivated those who want to excel یا یوں کہہ لیں کہ جن کی نیڈ فار اچیومنٹ ہائی ہوتی ہے وہ they always excel and are on the top in the organization یا جس بھی فیلڈ میں ہیں تو کانٹیجنسی اپروچ جو ہے وہ یہ ہمیں بتاتی ہے یا سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے کہ جو لیڈرشپ ایک ایریا میں یا ایک سچویشن میں جو لیڈر ہے وہ دوسری سچویشن میں لیڈر ہونا اس کا ضروری نہیں ہے جو ابھی میں نے مثال دی جو کرکٹ میں لیڈر ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ ہاکی کی ٹیم میں بھی فیلڈ میں بھی لیڈر ہوگا اسی طرح سے جو میڈیسن کی فیلڈ میں لیڈر ہے یا جو نون ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیچنگ کی فیلڈ میں بھی ہو تو یہ کانٹیجنسی اپروچ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہر سچویشن جو ہے وہ مختلف ہے اور ہر سچویشن کے مطابق جیسی سچویشن ہوگی اس کے مطابق جو ہے وہ لیڈر جو ہیں وہ ایمرج ہوں گے جیسے آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں it says the researchers using the trait and behavioural approach showed that effective leadership depends on many variables such as organizational culture and the nature of task no one trait was common to all effective leaders and no one style was effective in all situation یہ بات جو میں نے آپ کو مثالیں دے کے واضح کی ہے اس کو یہ بات سپورٹ کرتی ہے کہ ہر سچویشن مختلف ہے اور ہر آرگنائزیشن کا کلچر چونکہ مختلف ہے اسی لیے جو لیڈرشپ بہیویئر ہے اور لیڈرشپ سٹائل ہے وہ ویری کرے گا from one organization to the other organization اور from one situation to the other situation اور from one field in an other field So contingency ka word contingency means it depends. It depends on the situation that will determine that what will be the leadership style and how managers in different situation, in different organizations use the qualities that they possess for accomplishing the task through the people whom they are supervising. Contingency theory جو جن چیزوں پہ فوکس کرتی ہے آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ میں اس کا جو ہے وہ چار چیزوں کے اوپر فوکس کرتی ہے اور چار چیزیں جو ہیں پہلی ہے ٹاسک ریلیٹڈ یعنی جو کام سے متعلق ہم کہیں گے فیکٹر ہیں وہ ان کے اوپر فوکس کرتی ہے کہ جی، کام جو مینیجر پرفارم کر رہا ہے اس کی نیچر کیا ہے دوسری چیز جو کانٹیجنسی اپروچ اس پہ فوکس کرتی ہے وہ ہے پیئرز ایکسپیکٹیشن اینڈ بہیویئر یعنی پیئرز مینس جو کولیگس یا لوگ جو ساتھ کام کر رہے ہیں ان کی توقعات یا ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ کیا ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میں آپ کو مثال گین وہی دوں کہ اگر کوئی کرکٹ ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے اور اس پہ اس میں یہ ایک لیڈر سے یعنی کیپٹن سے کچھ ایکسپیکٹیشن ہوں گی بعض اور وہ ایکسپیکٹیشنز وہ ہونی چاہیے جو کام سے ریلیٹڈ ہیں یعنی ٹاسک کی ریکوائرمنٹ کیا ہے ٹاسک کی ریکوائرمنٹ کسی بھی ٹیم کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ٹیم جو ہے ایک وننگ ٹیم کہلائے تو ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی لیڈر سے کہ leader should be able to guide them. Leader should be able to counsel them. Leader should be able to motivate them and leader should be able to support them if there are some difficulty اور گروپ کو جو ہے وہ جو ہم نے بات کی تھی گروپ مینٹیننس یعنی leadership leader should be able to perform the group group maintenance function یا گروپ کو اکٹھا رکھنے کی جو اس میں صلاحیت ہے وہ ہونی چاہیے تو پیئرس کی ایکسپیکٹیشنز ہوں گی تو کانٹیجنسی اپروچ پہلے یہ کہ ٹاسک کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور دوسری یہ چیز ہے کہ پیئرس کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ کیا ہے تیسری چیز جو کانٹیجنسی اپروچ میں اہم ہے وہ ہے employees characteristics expectations and behaviour یعنی امپلائیز جو لوگ ادارے میں کام کر رہے ہیں ان کی توقعات کیا ہیں یہ جو ہم نے ٹینن بام کی آپ دیکھیں ریسرچ سے جو چیزیں ہم نے آخذ کی تھیں اس وہ اس کا کچھ ریفلیکشن ہمیں یہاں بھی نظر آتا ہے کہ امپلائیز کی ایکسپیکٹیشنس کیا ہیں ان کا بیہیویئر کیا ہے اور ان کے کیریکٹرسٹکس کیا ہیں اور کیریکٹرسٹکس سے مطلب یہ ہے کہ ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے ان کی اپنی نالج کتنی ہے یا وہ کتنا خود کتنا امپلائیز جو ہیں وہ جانتے ہیں اور یہاں پہ یہ بڑا ویری کرے گا اسٹائل اگر امپلائیز بہت ایکسپرٹ ہیں اپنے کام میں سب آرڈینیٹس اپنے کام کو بخوبی جانتے ہیں ماہر ہیں تجربہ کار ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو لیڈر مینیجیریل لیڈر ہے اس کا اسٹائل ایک دم جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا وہ بدل جائے گا اور چوتھی چیز جو اہم ہے وہ ہے آرگنائزیشنل کلچر اینڈ پالیسیز یعنی یہ چیزیں ڈٹرمن کریں گی کہ آرگنائزیشن کا کلچر کیا ہے یعنی لوگ لوگ آپس میں کیا ایک دوسرے سے توقع رکھتے ہیں نارمس کیا ہیں آرگنائزیشن کے اور کس طرح سے ان کی آرگنائزیشن کی ویلیوز کیا ہیں شیئرڈ ویلیوز کیا ہیں اور پالیسیز کیا ہیں آرگنائزیشن کی تو یہ تمام چیزیں ڈٹرمن کریں گی یا ڈیفائن کریں گی کانٹیجنسی اپروچ کو ان آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ اس میں ایک جو بہت نون ہم کہیں گے کہ ماڈل ہے جس کو جس نے دو اگین ریسرچرز ہیں ہرسے اینڈ بلانچرڈ جن کا نام آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس انہوں نے کانٹیجنسی اپروچ یا سچویشنل اپروچ جس کو کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور انہوں نے اس بات پہ اس چیز کو through their research they try to establish that it is the employees readiness is a very which factor determine will determine whether the what will be the style of a leader یہ بہت uh, جیسے میں نے کہا کہ بڑا ضروری ہے uh, کسی کے لیڈر مینیجیریل لیڈر کے اسٹائل کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ امپلائیز uh, جو اس ادارے میں کام کر رہے ہیں ان کی کتنی ریڈینیس ہے اور ریڈینس کو بلانچرڈ نے اور ہرسے نے کچھ اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے the define readiness means that employees are willing to work اور جیسا کہ سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں uh, کی ڈیفینیشن ہے it is the desire for achievement willingness to accept responsibility task related ability skill and experience the goals and knowledge of followers are important variables in determining effective leadership style یعنی ہرسے اینڈ بلانچ نے اپنی ریسرچ سے یہ اسٹیبلش کیا کہ کسی بھی مینیجر کا جو لیڈرشپ اسٹائل ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ ان کی امپلائیز کی اپنی کتنی ریڈینس ہے اور ریڈینس کو جیسے انہوں نے ڈیفائن کیا کہ ولنگنیس کتنی ہے کام کرنے کی یعنی آر دے ولنگ ورکر اور دوسرا یہ کہ ان کا اپنا تجربہ کتنا ہے ان کی اپنی صلاحیت کتنی ہے ایبلٹی کتنی ہے وہ اپنے کام کو کتنا جانتے ہیں ان کا ایکسپیرئنس اور پھر یہ کہ آرگنائزیشن میں کا جو کلچر ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے کس طرح کا کلچر ہے اور یہی چیزیں ڈٹرمن کریں گی کہ افیکٹو لیڈرشپ اسٹائل جو ہے کسی بھی مینیجر کا وہ کیا ہے جو افیکٹو لیڈرشپ اسٹائل ہے یا مینیجیریل اسٹائل ہے لیڈرشپ کا اس کے لیے نہ صرف یہ کہ ہم نے جو ہرسے اور بلانچٹ کے ماڈل میں دیکھا کہ انہوں نے اس چیز کو ایمفسائز کیا کہ امپلائیز کی جو ہے وہ اپنی کتنی ابلٹی ہے اور کتنی کتنا ان کا ایکسپیرئنس ہے تو مینیجر خواہ کتنا بھی مشکل ہو وہ اس چیز کو اوورکم کر سکتے ہیں through their own experience and knowledge نہ اس میں جو فلیکسیبلٹی آتی ہے لیڈرشپ اسٹائل میں وہ یہی فلیکسیبلٹی ہے کہ جو سب سچویشن ویری کرے گی تو اس میں جو مینیجر ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ امپلائیز کی جو اگر they lack the experience and knowledge تو then what they are trying to show is that there is a flexibility in the leadership style Uh, there is no such thing as a fixed leadership style, and it will vary according to the situation یہی باٹم لائن ہے اس کانٹیجنسی ماڈل کی اور اس میں جو ہرسی uh, اور بلانچرڈ نے کانٹیجنسی اور سچویشنل ماڈل میں جو پوائنٹ uh, کو ایمفسائز uh, کرنے کی کوشش کی ہے اس میں یہ ایمفسائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی فکسڈ اسٹائل نہیں ہو سکتا کسی بھی مینیجر کا یہ ویری کرے گا اگر ایک انڈیویجل ہے اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس کا ایک خاص انداز ہے لیڈرشپ کا یا گائیڈ کرنے کا ایسی بات نہیں ہے صرف وہ یہ ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں کہ لیڈرشپ سٹائل میں بہت ویریشن ہے ایک ہی انڈیویجل کے لیڈرشپ سٹائل میں ویری کرے گا اور وہ ویری کرے گا from situation to situation and from person to person because it is the external environment other than the manager himself or herself that will determine the style اب اس کے علاوہ جو چیز اس میں انہوں نے ایمفیسائز زیادہ کی تھی وہ کیریکٹرسٹکس جو ہیں امپلائیز کے اس کو زیادہ ایمفیسائز کیا کہ وہ بھی وہ ایک بہت امپورٹنٹ اور اہم فیکٹر ہیں کسی بھی مینیجر کے لیڈرشپ سٹائل کو ڈٹرمن کرنے میں اور اس کے سٹائل کو اسٹیبلش کرنے میں اب ہرسے اور بلانچرڈ نے جو بات فردر الیبوریٹ کی ہے اور اس کو ایک ماڈل کے ذریعے ہم پکچر پکٹوریل یا ڈائگرامیٹیکلی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ انہوں نے یہ سمجھانے کی اور بتانے کی تھرو ریسرچ یہ چیز اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے چونکہ وہ اس چیز میں ان کا بلیف ہے اور انہوں نے ریسرچ کے ذریعے یہ بات اسٹیبلش کی ہے کہ اسٹائل ویری کرتا ہے فلیکسیبل ہوتا ہے کسی بھی مینیجر کا اسٹائل وہ فکسڈ نہیں ہوتا اور وہ ویری کرتا ہے according to the characteristic of the employee. Therefore, what they are trying to say is that it will vary from one situation to the other depending on the characteristic of employees. And what they are trying to say is, they believe that relationship between manager and follower moves through four phases as employees develop, and managers need to vary their leadership style I which shown in the figure that is that will follow now and in the initial phase of readiness high amount of task behaviour by the manager is most appropriate and employees must be instructed now what they are trying to see is کہ اسٹائل جو ہے وہ ویری کرے گا اگر شروع میں امپلائیز اپنا کام نہیں اتنا جانتے لیکن گریجولی جیسے جیسے وہ اپنا کام جانیں گے اس میں ان کو تجربہ ہوگا تو جو مینیجیریل لیڈر ہے اس کے اسٹائل میں تبدیلی آئے گی اور آپ یہ ڈائگرام دیکھیں اس سے آپ کو فردر یہ بات جو ہے الیبوریٹ ہوگی اور سمجھ آئے گی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چار بلاکس دیے ہیں اس سے اسکوئر اور اس اسکوئر میں چار جو ہے مزید چھوٹے اسکوائرس ہیں جو کہ چار ڈفرینٹ سچویشنس کو ڈپیکٹ کر رہے ہیں پہلی سچویشن جو آپ کو اس سلائیڈ میں نظر آ رہی ہے جو کہ جس پہ نمبر ون دیا ہوا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس میں دیا ہوا ہے high task and low relationship دوسری جو سچویشن نظر آ رہی ہے وہ low task and high relationship تیسرا جو اسکوائر ہے اس میں ہے high relationship and low task اور چوتھا جو ہے low relationship and low task آپ دیکھیں کہ ہاریزونٹل جو ایکسس ہے بالکل باٹم پہ وہاں پہ لیڈرز بہیویئر شو کیا ہے اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے پرووائڈنگ گائیڈنس اور دوسری طرف جو ورٹیکل ہے وہاں پہ relationship behaviour providing supporting behaviour جو ہے وہ شو کیا ہوا ہے اب اس سے ہم کیا اسٹیبلش کر رہے ہیں پہلا جو باکس جس میں نمبر ون دیا ہوا ہے وہاں پہ high task and low relationship اب یہاں پہ ٹاسک کی اہمیت زیادہ ہے اور ریلیشن شپ جو ہے وہ لو ہے یعنی the manager is not trying to focus on the relationship with the employee but is trying to focus on the task اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ لو لیڈر پرووائڈنگ گائیڈنس یہاں پہ جو ریلیشن شپ کا لیول ہے وہ لو ہے uh, اور جو پرووائڈنگ uh, گائیڈنس ہے وہ ہائی ہے یہ کیوں اس طرح سے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سٹیج پہ یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ امپلائی جو ہیں جو آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں ان کو زیادہ انسٹرکشن اور گائیڈنس کی ضرورت ہے مینیجر سے اور یہ اس بات کو شو کر رہا ہے یہاں پہ جو یہ باکس ہے نمبر ون کہ امپلائیز ابھی نیولی ریکروٹڈ ہیں ان کو ابھی اتنا تجربہ نہیں ہے ان کی شاید اتنی نالج نہیں ہے اور شاید وہ ابھی کام کو اتنا نہیں سمجھتے ہیں لہذا اس سچویشن میں مینیجر کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس چیز پر فوکس کریں کہ جو امپلائی ہے وہ اپنے کام کو سمجھ سکیں پہلے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں کام کی اس کے اوپر وہ مہارت حاصل کر سکیں لہذا فوکس جو ہے وہ اس سچویشن میں جہاں پہ employees is a new entrant the manager is not going to focus on the relationship but is going to focus on the task so that employees learn the task very well دوسری سچویشن جو آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں وہ ہے low task in high relationship یہاں پر جو سچویشن سامنے آ رہی ہے یہاں پہ ٹاسک آپ دیکھیں یہ ہائی کے بلاک میں آ گیا ہے اور ہائی اب گریجولی جو ہے ریلیشن شپس کے اوپر بھی فوکس ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب جو ہم سامنے چیز دیکھ رہے ہیں کہ جب اگر یہ سچویشن ہو جہاں پہ کام زیادہ کام کو سمجھ لیتا ہے جب امپلائی تو ٹاسک کے اوپر ذرا کم ہو جاتی ہے توجہ اور پھر ریلیشن شپس کے اوپر یعنی گروپ مینٹیننس انڈرسٹینڈنگ پیپل جو ہے اس کے اوپر آتی ہے پھر اسی طرح سے آپ بلاک فور میں دیکھ رہے ہیں low relationship and low task یہاں پر جو فورتھ سچویشن ہے وہ یہ شو کر رہی ہے کہ جب آپ کام کو بھی سمجھ لیتے ہیں اور جب آپ اس کو ریلیشن شپ انڈرسٹینڈ امپلائی کو انڈرسٹینڈ بھی کر لیتے ہیں تو پھر یہ ضرورت نہیں رہتی ہے کہ آپ ریلیشن شپس پہ فوکس کریں یعنی آپ نے کام بھی the manager understand that the employee now knows his or her work very well has become competent and is there is readiness to learn and there is willingness to learn the employee has gained experience has the ability تو پھر یہ جو ٹاسک فوکس uh, اور امپلائی فوکس uh, ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور پھر دے ایمپلائیز آر یو کہہ لیں کہ they are left on their own now they get a degree of freedom to to do the work independently without the supervision of the manager اب تیسری سچویشن جو آپ کو یہاں سلائیڈ uh, میں نظر آ رہی ہے وہ ہے high relationship and low task جہاں پہ ریلیشن شپس کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور ٹاسک کو جو ہے وہ کم فوکس ہے ریورس سچویشن جو ہے وہ یہاں پہ پیدا ہوگی تو یہاں اس uh, پورا جو uh, اس کی باٹم لائن ہے جو چیز ہم یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو ہرسے اور بلانشرڈ نے بتانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ جو لیڈرشپ مینیجیریل لیڈرشپ سٹائل ہے وہ ویری کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن اور سچویشن جو ہے that is determined by the characteristics of the employees and if the which again is determined by the readiness of the employees to work and their experience and their ability دو کانسیپٹس آپ کو یہاں پر اور میں لیڈرشپ کے ریفرنس uh, سے بتاتی چلوں ایک ہے uh, جس کو ہم ٹرانسفارمیشنل لیڈرس کہتے ہیں اور دوسرا ہے ٹرانزیکشنل لیڈر جیسے آپ سلائڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانسفارمیشن کا مطلب ہے کسی چیز میں ایک دم تبدیلی لانا اور یعنی ٹرانسفارم کرنا to change it now transformational leaders وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے کوئی ویژن جو ہے بہت کلیئر ہوتا ہے بڑا واضح ہوتا ہے اور وہ اپنے امپلائیز کو انسپائر کرتے ہیں to move towards the goal which they have set very high یعنی ہم ٹرانسفارمیشنل لیڈرز آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ میں ان کو کہتے ہیں جو امپلائیز کے اندر ایک kind of a inspiration to follow them you know they really inspire employees to work they really motivate ہم کہیں گے کہ لیول موٹیویشن uh, ذرا لوور uh, لیول کی انسپریشن ہے اور انسپریشن از ہائی لیول تو وہ really they inspire they take the people along with them to move in the direction of the vision اور goal that these set very high for the organization اب اس میں یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشنز جو ہیں they really have to turn around یعنی وہ بالکل ہی لوور پروڈکشن لیول پہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو کسی ایسے مینیجیریل لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے جو ان اداروں کو اس فیلڈ سچویشن سے نکال کے اس کو ایک بالکل ٹرانسفارم کر کے ایک نئی شکل دے اور ایک نئے ڈائریکشن میں لے کر آئے تو ایسے لیڈرز جو آرگنائزیشنس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں یعنی فالوورس کو ایک نئی انسپریشنز دیتے ہیں فالوورس سے یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو ادارے میں کام کر رہے ہیں یہاں یہی مقصد ہے فالوور سے تو یہ کہنا کہ پاکستان میں باہر کے ممالک میں تو بہت سی مثالیں ملتی ہیں ٹرانسفارمیشن لیڈرز کی آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ میں اور لیکن پاکستان میں بھی ایسی ادارے تھے جو اتنے سکسیزفل کہہ لیں یا they're not very productive they're running in losses اور پھر لیڈرشپ مینیجیریل لیڈرشپ جو ہے ان آرگنائزیشنز کی جو ہے وہ تبدیل کی گئی اور پھر اس سے بہت فرق پڑا اور ان وہ جس لو لیول پر کام کر رہے تھے وہ اس سے ان کی پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی جو ہے وہ بہت بہتر ہو گئی تو ٹرانسفارمیشنل لیڈرز کی آرگنائزیشن میں اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب آرگنائزیشنز جو ہیں اپنی لوئسٹ لیول آف ایفیشنسی پہ کام کریں اور ان کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بالکل نیچے چلی جائے تو پھر ایسے لیڈرز کی ضرورت ہوتی ہے جو ان آرگنائزیشنس کو اس لیول سے نکال کر ان کو ایک نیا ڈائریکشن دیں اور ان کو زیادہ پروڈکٹیو اور ایفیشینٹ بنائیں یہ تو ٹرانسفارمیشنل لیڈر کی بات ہو گئی اب دوسرے جو قسم ہے لیڈرس کی مینیجیریل لیڈرس کی جو آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں وہ ہیں ٹرانزیکشنل لیڈرس ٹرانزیکشنل لیڈرز کون ہوتے ہیں ٹرانزیکشنل لیڈرز عام طور پہ وہ ہوتے ہیں جو آرگنائزیشنز کے آبجیکٹوز جو ہیں ان کو اچیو کرنے میں مدد دیں آپ یہ دیکھیں کہ ٹرانسفارمیشنل اور ٹرانزیکشنل لیڈر میں خاصا فرق ہے اس سینس میں کہ ٹرانزیکشنل لیڈر اگر اتنا ہی کر لیں کہ آرگنائزیشنز اپنے نارمل جو ان کے آبجیکٹوز ہیں وہ ان کو ہی اچیو کر لیں اور جو ان کے روٹین کے کام ہیں ان کو باقاعدہ طریقے سے اور صحیح طریقے سے پرفارم کر لیں تو یہ کہا جائے گا کہ آرگنائزیشنز نے کافی کام کر لیا تو بیوروکریٹک لیڈرشپ کہہ لیں یا ٹرانزیکشنل لیڈرز مینیجیریل لیڈرز کہہ لیں یہ وہ ہیں کہ کم از کم آرگنائزیشن کو ایک لیول پر رکھتے ہیں اس لیول سے نیچے ایٹ لیسٹ گرنے نہیں دیتے لیکن وہ ٹرانسفارمیشنل نہیں ہوتے ٹرانسفارمیشنل کہ وہ اتنا انسپائر نہیں کرتے امپلائیز کو یا جو ادارے میں کام کر رہے ہیں کہ وہ ان کو کوئی نیا ڈائریکشن یا آپ یوں کہیں کہ آرگنائزیشن کی میں ایک ٹوٹل بہت بڑی جو ہے تبدیلی لے کر آئیں یوں کہنا مناسب رہے گا کہ اگر آرگنائزیشن اپنی نارمل ڈیوٹیز جو ہیں یا جو آبجیکٹوز ان کے جو ہیں وہ پرفارم کرتی رہیں تو وہ اگر پرفارم کر کر کر رہی ہیں تو یہ ٹرانزیکشنل لیڈرس کی وجہ سے ہی آرگنائزیشنز اس کو اچیو کر رہی ہیں اب ٹرانسفارمیشنل uh, لیڈرز جو ہیں وہ تو آرگنائزیشنز کو بہت ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں لے جاتے ہیں لیکن transactional leader at least organizations کو اپنی ایک لیول سے گرنے نہیں دیتے اب ہم نے مینیجیریل لیڈرشپ کی بات کی ہے اور مینیجیریل لیڈرشپ میں آپ کو یہاں پر اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مینیجیریل لیڈر جو ہے اور ہم نے یہ شروع میں بات جب ہم لیڈرشپ کو ڈیفائن کر رہے تھے اور اس کی ایزمپشنز بتائی تھیں ہم نے ڈسکس کی تھیں تو اس کی پہلی ازمپشن لیڈرشپ کی لیڈر کی یہ تھی کہ there can't be a leader without a follower یعنی جب تک لیڈر کے فالوورز نہیں ہوں گے یا کچھ لوگ اس کے انفلوئنس میں دائرہ انفلوئنس میں نہیں ہوں گے تو وہ لیڈر نہیں کہلائے گا تو اداروں میں میں مینیجرز جو ہیں جس لیول پہ بھی وہ کام کر رہے ہیں ان کا ایک دائرہ انفلوئنس کہہ رہے ہیں یعنی جس جس دائرے میں وہ لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں وہ ایک اہم ان کا ایریا آف انفلوئنس ہوتا ہے اور اس ایریا آف انفلوئنس کو ہم کہتے ہیں ٹیمز یعنی جن لوگوں کے کو وہ ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا جن کے کام کو وہ سپروائز کر رہے ہوتے ہیں یا جن کو گائیڈ یا کاؤنسل کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کی ایک ٹیم ہوتی ہے جس کو جو ان کو ایک طرح سے ان کو فالو کرتی ہے اور ایک مینیجر جو ہوتا ہے کسی بھی ادارے میں ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے رول ماڈل کی حیثیت اس طرح سے ہوتی ہے کہ people look up to that person to seek guidance to seek counselling and some time people try to emulate یا try to copy the style of a person as if they are impressed if they are influenced consciously or unconsciously they try to emulate the behaviour of the person whom they think is a leader lead organization sense میں وہی ہوتا ہے جو کہ جس کو لوگ فالو کرتے ہیں تو مینیجر جو ہے اس کو آرگائزشن میں لوگ فالو کرتے ہیں اور فالوور فالوور جو ہیں وہ they look up the person as manager and the followers in the organizational context or team the group which the manager is leading یہ ٹیم کا کانسیپٹ جو ہے ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے لیکن اب تک جو ہم نے بات کہی ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ کیا ہے اور لیڈر کو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈیفائن کیا تھا اس کی ٹریٹ جو اس کی کوالٹیز ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی لیکن آج کے جو لیکچر میں ہم نے بات جس کو زیادہ فوکس کیا ہے وہ ہم نے بوم بام شمٹ کا جو اپروچ ہے the style of leadership and the behaviour of the leader اور دوسری چیز جس کی آج ہم نے بات کی وہ ہے ہرشے اور بلانچرڈ ماڈل جس میں زیادہ امفسز ہرشے اور بلانچرڈ کا جو تھا وہ امپلائیز کے کیریکٹرسٹک پہ تھا اور اس کا کہنا ہے کہ اگر امپلائیز کی ریڈینیس ٹو لرن ہے یا ریڈینیس ٹو ورک ہے تو مینیجر کا لیڈرشپ اسٹائل اس کے مطابق ہوگا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت جو ہے لیڈرشپ کی مینجمنٹ کے کانٹیکسٹ یا ایڈمنسٹریشن میں بہت زیادہ ہے اس لیے کہ جو مینیجر ہے آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ میں وہ لیڈ کر رہا ہے a group of people is leading a team and the team is looking up to the manager for inspiration for for direction and the team wants that manager should counsel them guide them through اس لیے جو لیڈرشپ کی اہمیت ہے مینجمنٹ میں بہت زیادہ ہے یہ تمام کانسیپٹس جو ہم پڑھ رہے ہیں پہلے ہم نے موٹیویشن کا پڑھا اور پھر لیڈرشپ کا اس کی بہت اہمیت ہے تو آج کا کنکلوژن جو ہے وہ کچھ یوں ہے آج ہم نے یہ تمام ماڈلس پڑھ لیے ہیں اور اب نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم کور کریں گے ٹیم کو آئی ہوپ کہ this lecture was clear to you اور آپ کو یہ جو کانسیپٹ آج ہم نے پڑھے ہیں سمپل خاص طور پہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ ڈائگرامس کو ضرور غور سے دیکھیے اور ان کو آپ فالو کیجیے they are easy to comprehend and understand اور I hope everything is so far clear to you next lecture میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے اس وقت تک خدا حافظ